بنایا مجھ کو اپنا ہے تیرا احسان ہے مرشد بنایا مجھ کو اپنا ہے تیرا احسان ہے مرشد ملا مجھ کو یہ رتبہ ہے تیرا احسان ہے مرشد ملا مجھ کو یہ رتبہ ہے تیرا احسان ہے مرشد تیری نسبت نے مجھ کو کر دیا ہے کیا سے کیا مرشد تیری نسبت نے مجھ کو کر دیا ہے کیا سے کیا مرشد تیری نسبت نے مجھ کو کر دیا ہے کیا سے کیا مرشد رکھا کیا مجھ میں ہے تیرا احسان ہے مرشد رکھا کیا مجھ میں ورنا ہے تیرا احسان ہے مرشد بھٹکتا پھر رہا تھا دشت اسیا میں یوں ہی بے بھٹکتا پھر رہا تھا تشت ایسی میں یوں ہی بے کس دکھایا تو نے ہے تیرا احسان ہے مرشد دکھایا تو نے رستا ہے تیرا احسان ہے مرشدی نمازوں کی حفاظت کا عبادت کا تلاوت کا نمازوں کی حفاظت کا عبادت کا تلاوت کا نمازوں کی حفاظت کا عبادت کا تلاوت کا ملا جو بھی یہ جذبہ ہے تیرا احسان ہے مرشد ملا جو بھی یہ جذبہ ہے تیرا احسان ہے مرشد یہ نگرا ہے یہ حافظ ہے یہ قاری یہ مبلغ یہ نگرا ہے یہ حافظ ہے یہ قاری یہ مبلغ ہے سبھی پہ تیرا سایا ہے تیرا احسان ہے مرشد سبھی پہ تیرا سایہ ہے تیرا احسان ہے مرشد یہ فیشن کا تھا شیدائی یوں ہی پھرتا تھا سر یہ فیشن کا تھا شیدائی یوں ہی پھرتا تھا لگے سر یہ جو سر پہ امامہ ہے تیرا احسان ہے مرشد جو سر پہ امام ہے تیرا احسان ہے مرشد زباں پہ گالیاں ووٹو پہ گانے تھے کبھی جاری زباں پر گالیاں ووٹو پہ گانے تھے کبھی جاری یہ جو لب پر مدینہ ہے تیرا احسان ہے مرشد یہ جو لب پر مدینہ ہے تیرا احسان ہے مرشد حیا کی چادر نعمت عطا کر دی اسے تو نے حیا کی چادر نعمت عطا کر دی اسے تو نے کرتی اب جو پردہ ہے تیرا احسان ہے مرشد یہ کرتی اب جو پردہ ہے تیرا احسان ہے مرشد یہ کرتی اب جو پردہ ہے تیرا احسان ہے مرشد یہ مدنی قافلے کا مدنی ان آمات کا تو نے یہ مدنی قافلے کا مدنی ان آمات کا تو نے دیا امت کو تحفہ ہے تیرا احسان ہے مرشد امت کو تحفہ ہے تیرا احسان ہے مرشد بہار پھر سے آئی ہے چمن میں اہل سنت کے بہاریں پھر سے آئی ہے چمن میں اہل سلت کے تیرے آنے سے مہکا ہے تیرا احسان ہے مرشد تیرے آنے سے مہکا ہے تیرا احسان ہے مرشد تیرے آنے سے مہکا ہے تیرا احسان ہے مرشد یہ گائے کیا میں کرتا ہوں تجھے ناراض کرتا ہوں یہ ہائے کیا میں کرتا ہوں تجھے ناراض کرتا ہوں مجھے پھر بھی نبھایا ہے تیرا احسان ہے مرشد مجھے پھر بھی نبھایا ہے تیرا احسان ہے مرشد مجھے پھر بھی نبھایا ہے تیرا احسان ہے مرشد میں ہوں مگتا تیرا مرشد کسی جان میں کیوں دیکھوں میں ہوں منگتا تیرا مرشد کسی جانب میں کیوں دیکھوں تیرے در پر ہی تکیا ہے تیرا احسان ہے مرشد تیرے در پر ہی تکیا ہے تیرا احسان ہے مرشد تیرے در پر ہی تکیا ہے تیرا احسان ہے مرشد جو نظر سے سلامت خلد تک لایا ہے آج کو جو نظر آ سلامت خلد تک لایا ہے آج کو تیرے در کا ہی صدقہ ہے تیرے در کا ہی صدقہ ہے تیرا احسان ہے مرشد تیرے در کا ہی صدقہ ہے تیرا احسان ہے مرشد تیرا احسان ہے مرشد تیرا احسان ہے مرشد